اور اس صورت میں بھی قسم کھا کر اللہ تعالی نے کچھ حقیقتیں واضح فرمائی ہیں قسم کھائی گئی ہے تور پہاڑ کی یہ بڑا بابرکت پہاڑ ہے جس کے دامن میں مدین سے واپسی کے وقت حضرت موسا علیہ السلاۃ والسلام کو نبوت سے سرفراز کیا گیا تھا اس کو طور سینین بھی کہا جاتا ہے اس پہاڑ کی قسم کھائی ہے اس کے بعد پھر دوسری قسم کھائی گئی ہے کتاب مستور کی یعنی لکھی ہوئی تحریر لکھی ہوئی کتاب اور یہ بتلایا گیا کہ وہ ایک کشادہ کاغذ پر لکھی گئی ہے مفسرین نے اس کے دو مطلب بیان کیے ہیں کہ یا تو اس سے لوہے محفوظ مراد ہیں جس میں اللہ تعالی نے تمام باتیں لکھ کر محفوظ فرما رکھی اور کائنات میں جو کچھ ہوا جو کچھ ہو رہا ہے جو کچھ ہوگا وہ اسی لوہے محفوظ میں لکھی ہوئی باتوں کے موافق ہے اس میں ذرہ برابر تخلف نہیں ہو سکتا اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ اس سے مراد وہ اعمال نامے ہیں جو ہر آدمی کے لیے لکھے جا رہے ہیں اور قیامت میں وہ پکڑا دیے جائیں گے ہاتھ میں کہ لو پکڑو اپنا رزلٹ دیکھ لو خود ہی اچھا ہے یا برا دونوں مراد ہو سکتے ہیں اور دونوں اللہ تعالی کی قدرت کاملہ کا مزہ ہے تیسرے نمبر پر قسم کھائی ہے بیت معمور کی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آباد گھر اور مراد اس سے یہ ہے کہ جس جگہ پر بیت اللہ شریف قائم ہے مکہ معظمہ میں اس کی بالکل سیدھ میں ساتویں آسمان پر بیت معمور قائم ہے جیسے یہ بیت اللہ شریف ہمارا قبلہ ہے وہ بیت معمور فرشتوں کا قبلہ ہے اور حدیث میں سراحت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بیت معمور میں ہر دن ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں طواف اور عبادت کے لیے اور جن کا ایک مرتبہ نمبر آ گیا قیامت تک دوبارہ نمبر نہیں آنے والا ہے اتنی بڑی تعداد ہے فرشتوں کی کہ نمبر وار وہاں جاتے ہیں اور جن کا ایک مرتبہ نمبر آ گیا اب قیامت تک دوبارہ نمبر نہیں آئے گا نبی اکرم علیہ السلاط والسلام جب معراج کے سفر پر تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا ساتویں آسمان پر کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلاۃ والسلام اس بیت معمور کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں تو آپ کو بھی اس کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے اس کی قسم یہاں کھائی گئی اور قسم کھانے میں اس جانب بھی اشارہ ہے کہ فرشتے اگرچہ عبادت کے محتاج نہیں ہیں اور جزا سزا کے مکلف نہیں ہیں لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں عبادت میں لگا رکھا ہے تو انسانوں کو تو بدرج اولا عبادت میں لگنا چاہیے جن کا انجام بہتر ہو اس کے لیے لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی جائے اطاعت کی جائے شریعت پر عمل کیا جائے اس کے بعد پھر قسم کھائی گئی اونچی چھت کی اص المرفوع اس کے بھی دو مطلب بیان ہوئے ہیں ایک تو اس سے عرش خداوندی مراد ہے جو سب سے اوپر ہے کائنات میں اور دوسری <clears throat> تفسیر یہ کی گئی ہے کہ اس سے عام آسمان مراد ہے جو ہمیں نظر آتا ہے یہ بھی ایک وسیع چھت ہے جو اللہ کی قدرت کی نشانی اسی طرح قسم کھائی گئی ہے البحر المسجور کی اس کے بھی دو مطلب ہیں ایک مطلب ہے مزدور کے معنی آتے ہیں دہنے کے دہکتے دہکتا ہوا سمندر دہکتا ہوا سمندر اس معنی کے اعتبار سے مراد یہ ہے کہ جہنم اسی سمندر کے اندر اللہ تعالی نے بنانی ہے بنا رکھی ہے اور یہ کوئی مستباد بات نہیں ہے خصوصاً آج کل کے زمانے میں کہ پیٹرول اور دیگر آتش گیر مادے اللہ نے سمندر میں پیدا کر رکھے ہیں نکالتے ہیں لوگ اسی میں اگر اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دیں اس میں آگ لگا دیں کیا پریشانی بعض روایتوں میں ہے کہ یہ سارے سمندر قیامت میں آگ بن جائیں گے اور میدان محشر ان کے بیچ میں ہوگا تو یہ بھی مراد ہو سکتی ہے لیکن زیادہ تر مفسرین نے دوسرا مطلب لیا ہے اور وہ یہ ہے کہ ابلتا ہوا سمندر یہ سمندر ہمیں نظر آتا ہے آپ کبھی سمندر کے کنارے پر جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک لہر آ رہی ہے ایک جا رہی ہے بات تو بہت اونچی اونچی لہریں اٹھتی ہیں ایسا ابال اس میں آتا رہتا ہے یہ بھی قدرت خداوندی کی نشانی ہے ان تمام قسموں کو کھا کر اللہ تعالیٰ نے یہ بات اعلانیہ فرمائی کہ کان کھول کر سن لو کافروں پر منکروں پر مشرقین پر اللہ کا عذاب واقع ہو کے رہے گا کوئی اسے ٹال نہیں سکتا اللہ کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا اور اللہ نے یہ طے کر رکھا ہے کہ جو شرک اور کفر کی حالت میں دنیا سے جائے گا اسے عذاب دینا ہی دینا ہے وہ بچے گا نہیں اس کی معافی کا سوال نہیں ہے نہ مال و دولت کام آئے گا نہ جاہ و حشم کام آئے گا کوئی چیز کام نہیں آئے گی جو کفر اور شرک کی حالت میں دنیا سے گیا ہے اور فرمایا کہ اس دن کا حال کیا ہوگا جب تصور کرو کہ یہ آسمان تھر تھرا اٹھے گا قیامت قائم ہوگی اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے آج آدمی چھوٹے سے چھوٹے پہاڑ کو ہٹانا مشکل ہے اس دن سب پہاڑ جو ہیں اڑے اڑے پھریں گے روئی کے گالوں کی طرح اس دن پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے اور اس دن جو لوگ منکرین ہیں مکذبین ہیں ان کے لیے بڑی تباہی کا دن ہوگا حسرت و افسوس کا دن ہوگا جو دنیا میں مذاق اڑاتے رہے دین کا اہل دین کا انبیاء علیہ السلام کا کتابوں کا شریعت کا مذاق اڑاتے رہے اس دن ان سے کہا جائے گا کہ لو یہ ہے جہنم اسے دیکھ لو اپنی کھلی آنکھوں سے اور اسی میں انہیں دھکا دے کر کے ڈال دیا جائے گا تب انکار کا کوئی موقع نہیں رہے گا اور <clears throat> کتنا ہی ریریائیں کتنے ہی حاجی کا اظہار کریں اور کتنے ہی اللہ تعالی سے فریاد کریں اس دن کوئی فریاد سنی جانے والی نہیں ہے یہ موقع ہے تو آج ہے دنیا میں جب تک دم میں دم جان میں جان ہے آج ہے موقع اپنا معاملہ درست کر لو اللہ ارحم الرحمین تمام گناہ معاف فرما دیں گے چٹے کے چٹے لگے ہوں وہ بھی معاف ہو جائیں گے پوری زندگی اگر کفر و شرک میں گزری اور مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لیا ساری زندگی کے گناہ معاف کوئی معاخذہ نہیں ایک صحابی ہیں حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے عقل مند اور بڑے ہی بصیرت اور بڑے فہم و ذکاوت والے لوگوں میں ان کا شمار تھا نبی اکرم علیہ السلاط والسلام کی خدمت میں آئے اسلام لانے کے لیے اور حضرت سے عرض کیا حضرت ہاتھ بڑھائیے میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں حضرت نے ہاتھ بڑھا دیے جب حضرت نے ہاتھ بڑھائے انہوں نے ہاتھ پیچھے کر لیے حضور نے فرمایا عجیب بات ہے ابھی تو تم خود ہی کہہ رہے تھے کہ میں بیت ہونے آیا ہوں جب میں نے ہاتھ بڑھائے تم نے ہاتھ پیچھے کر لیے عرض کیا کہ اری دو انشتری میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں بتاؤ کیا شرط ہے یہ شرط یہ ہے کہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں بہت اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں اس شرط پر اسلام لاؤں گا کہ میرے سب گناہ معاف ہو جائے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ارے یہ بھی کوئی شرط لگانے کی بات ہے کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ ان یہدم اسلام کان اما کا نقبلا وجرت ما کا نقبلا وان الحج حج ما اما کا او کما قال علیہ السلاۃ والسلام فرمایا اسلام اسلام سے پہلے کی زندگی کو ختم کر دیتا ہے گویا ہے ہی نہیں وہ زندگی کوئی مواخذہ کچھ نہیں اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا ہجرت سے پہلے کے سب گناہوں کو ختم کر دیتا ہے صحیح معنی میں حج کرنا حج سے پہلے کے گناہوں کی بخشش کا سبب بن جاتا ہے تو اگر آج کوئی آدمی گناہوں سے توبہ کر لے کفر و شرک سے توبہ کر لے اللہ تعالیٰ کے دربار میں آ جائے تو اللہ الراحمین الرحمین غفار الجنوب ہے ستار العیوب ہے ایسا ہو جائے گا گویا کیے ہی نہیں من بھی کم اللہ زم اس نے گناہ سے توبہ کر لی ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں لیکن اگر ان تمام تنبیحات کے باوجود پیغمبروں کے آنے کے باوجود کتابوں کے نازل ہونے کے باوجود مختلف انداز میں جھنجھوڑے جانے کے باوجود آدمی اپنی غلط روی پر جمع رہے اور کفر و شرک پر قائم رہے اور اسی پر اس کی موت آئے تو پھر اب اس کا یہ انجام ہے جو یہاں بدلایا گیا ہے کہ پھر اب کوئی چیز اس کے لیے نفع بخش نہیں ہو فرمایا وقتور و کتاب مصطور فی رق منشور قسم ہے تور پہاڑ کی اور لکھی ہوئی کتاب کی جو کشادہ ورق میں لکھی گئی ہے والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور اور قسم ہے آباد گھر کی اور اونچی چھت کی اور امٹتے ہوئے دریا کی یہ ساری قسمیں کھا کے یہ حقیقت بیان ہوئی ان عذاب ربك لواقع ما له من یقیناً تیرے رب کا عذاب ہو کر کے رہے گا اس کو کوئی نہیں ہے ہٹانے والا دنیا میں تو بہت سے ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں کہ حکومت چاہ کے بھی مجرم کو سزا نہیں دے پاتی مجرم کے ملنے جلنے والے دھرنا دے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی ہم نہیں پکڑنے دیں کوئی بڑا آدمی سورس لگا دیتا ہے کہ بھائی اسے چھوڑوا دو حکومت گھٹنے ٹیک دیتی ہے اپنی مجبوریوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما ہیں اپنے اوپر ہمارا ہمیں قیاس مت کرنا ہم جو فیصلہ کریں گے وہ ہو کر کے رہے گا دنیا کی کوئی طاقت اسے ہٹانے والی نہیں ہے ٹالنے والی نہیں ہے ہم جو کریں گے جو چاہیں گے وہ کریں گے یوم لرزے گا آسمان تھر تھرا کر آسمان کانپ جائے گا اور جس دن پہاڑ اپنی جگہ سے چل پڑیں گے سب تتر بتر ہو جائیں گے اس دن کیا ہوگا سو اس دن بڑی تباہی ہوگی جھٹ لانے والوں کے لیے اس دن اپنا انجام سامنے آ جائے هم في خوض يلعبون وہ لوگ جو باتیں بناتے تھے کھیلتے ہوئے مذاق اڑاتے تھے کھلنڈری کرتے تھے شہوات اور لاہو لاہو لعب میں پڑے ہوئے تھے انہیں اپنا انجام اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ جائے نار دعا جس دن وہ دھکیلے جائیں گے جہنم کی آگ کی طرف دھکیلنا دھکے دھکے دے کر کے انہیں چل نہیں پائیں گے کوشش کریں گے روکنے کی تو انہیں گھسیٹ دیا جائے گا چہروں کے بل سینوں کے بل پیروں سے پکڑ پکڑ کر کے جہنم میں ڈالا جائے التي كنتم بها تكذبون اور فرشتے یہ کہیں گے ڈالتے ہوئے یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے کہتے تھے کوئی آگ واگ نہیں ہے کوئی قیامت نہیں ہے کوئی آخرت نہیں ہے لو اب یہ ہو گئی جہنم تمہارے سامنے لا تبصرون اب بتاؤ یہ کیا جادو ہے یا تمہیں نظر نہیں آ رہا اب بھی کہو گے کہ جادو ہو گیا جہنم میں جا کے بھی کہو گے ظاہر ہے کوئی نہیں کہے گا کہے گا واقعی جہنمی ہے اصلواها فصبروا او لا تصبروا چلے جاؤ اندر پھر چاہے صبر کرو یا نہ صبر کرو یعنی چیخو چلاؤ یا خاموش پڑے رہو عذاب ہٹنے والا نہیں ہے سو علیکم یہ تمہارے اوپر برابر ہے مسلسل عذاب ہوگا ایک لمحہ بھی سستانے کا موقع نہیں ہے حجن قرآن میں دوسری جگہ فرمایا گیا کہ چیخیں گے پکاریں گے دروگا سے کہیں گے کہ میاں اتنے دن ہو گئے پیٹتے پیٹتے ایک دن تو ذرا سہولت دے دو ذرا سستانے کا موقع دو دروغہ کہے گا کہ ہاں اب یاد آ رہا ہے جب تمہیں آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائی جا رہی تھی جب دماغ درست نہیں ہوا اب کوئی تمہیں ڈھیل ملنے والی نہیں چیختے رہو تمہاری کوئی فریاد نہیں سنی جائے گی اور میں تج نم کن تم وہی بدلہ پاؤ گے جو تم کیا کرتے تھے یعنی اللہ نے ظلم کچھ نہیں کیا تمہارے کالے کرتوت کا اثر ہے کبھیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خامخواہ جو ہے عذاب دے دیا عذاب خامخواہ نہیں دیا جائے تو یہ تو ہوگا کفار و مشرقین کا انجام اس کے بعد پھر جو لوگ متقی ہیں پرہیزگار ہیں ایمان والے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا کرم کا معاملہ ہوگا اس کا بھی کچھ منظر سامنے کر دیا گیا ہے تاکہ لوگوں میں شوق پیدا ہو اور اس میں پہلے تو یہ بیان کیا کہ یہ لوگ جنتوں میں ہوں گے نعمتوں میں ہوں گے موج مستی کر رہے ہوں گے پھل فروٹ کھا رہے ہوں گے اور عذاب سے بالکل محفوظ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کوئی پابندی نہیں ہے تمہارے اوپر جتنا چاہے کھاؤ جو چاہے کھاؤ کوئی حساب کتاب کچھ نہیں ہے لمٹ ہے اور وہاں پر ایسا بھی کچھ نہیں دنیا میں اگر کہہ دیا جائے کہ بھائی کھا لو تمہارے لیے اجازت ہے بفے سسٹم لگا ہوا ہے جتنا چائے کھاؤ تو آدمی پھر بھی ایک حد تک ہی کھائے گا کیونکہ پیٹ کا تو خیال کر رہی کہاں تک زبردستی نیوالے توڑے گا ایک حد پر جا کر رک ہی جائے گا لیکن جنت میں ایسا کچھ نہیں جنت میں تو یہ ہے کہ ان لمٹ کھائے چلے جاؤ جب تک تمہارا جی چاہے اور خوب کھا لو اور ایک ڈکار آئے گی سب ہزم نہ وہاں بول نہ براس پیشاب پیخانے کا کوئی مطلب نہیں وہاں اور ڈکار بھی کہتے ہیں ایسی ہوگی جو کی خوشبو والی ہے کھٹی ڈکار نہیں کہ قریب والے بھی پریشان ہو جائے شاندار خوشبو والی ڈکار آئے گی سب ہضم اور پھر خواہش پیدا ہو جائے گی پھر کھا لو جو چاہے کھاؤ جتنا چاہے کھاؤ جب چاہے کھاؤ ان لمٹ معاملہ ہے اور اسی کے ساتھ فرمایا کہ بڑے بڑے شاندار تخت سجے ہوں گے سلیقے کے ساتھ یہ نہیں کوئی ادھر پڑھائے کوئی ادھر پڑھائے بلکہ سب ترتیب سے دیکھنے میں بھی اچھا لگے تکیے لگے ہوئے ہوں گے گندے لگے ہوئے ہوں گے خوب مزے سے کھاؤ پیو بیٹھو باتیں بناؤ آپس میں گفتگو کرو اور ساتھ میں بہت ہی حسین و جمیل بڑی آنکھوں والی عورتوں سے نکاح کرایا جائے اور ایک دو نہیں بعض روایتوں میں ایک ایک آدمی کو ستر ستر جنتی عورتیں عطا کی جائیں تو زندگی کا لطف دوبالا ہو جائے گا یہ تو سب باتیں ہوئی اپنی جگہ لیکن ایک اور عجیب بات جو یہاں بتلائی جا رہی ہے جو اور جگہ قرآن پاک میں اس تفصیل کے ساتھ نہیں ہے وہ بہت توجہ کے قابل ہے ہم سب کے لیے بہت بڑی بشارت بھی ہے اور اگر ہم چاہیں اس کے مستحق بننا تو ہمارے لیے بڑی رہنمائی بھی ہے وہ یہ ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اب گنتی ہوگی حساب ہوگا کہ بھائی یہ آدمی چلا گیا وہ وہاں پر جا کر کے تلاش کرے گا کہ میرے رشتہ دار کہاں ہیں خاص طور پر اپنے بچوں کے بارے میں نسلوں کے بارے میں میرے بیٹے کہاں ہیں بیٹیاں کہاں ہیں کیونکہ اکیلے پکنک کی جگہ پر آدمی اکیلا رہے تو کیا تفریح ہو تفریح تو جب ہی ہوگی جب سب گھر بار کے لوگ ساتھ وہ جائے گا تو وہ تلاش کرے گا کہ بھائی ہمارا بیٹا کہاں ہے کیونکہ جنت سے پہلے تو سب نفسا نفسی کا عالم پڑا ہوگا کسی کو کچھ خبر نہیں تو وہاں جا کر کے اب یہ تلاش شروع ہوگی کہ بھائی بیٹا کہاں ہے بیٹی کہاں ہے پوتا کہاں ہے نواسا کہاں ہے ریکارڈ سب ہوگا اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ کون اس وقت کہاں ہے جب آدمی ریکارڈ بنا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے تو پتہ چلے گا کہ بھئی ہیں تو وہ ایمان والے لیکن ان کا درجہ تمہارے درجے سے نیچے ہے مثلا یہ پچاس درجے پہ ہیں تو وہ چالیسویں درجے پہ ہیں دس درجے نیچے تو یہ درخواست لگائے گا اللہ تعالیٰ کے عالمین ہمارا بیٹا تو ہے ہے تو مومن لیکن اس کا درجہ تو الگ ہے اس کے بغیر یہاں کہاں جی لگے کہ پھر کیا کرنا ہے کہ اسے بھی یہیں بلاؤ تو ابا کی نیکی کے بدولت تمام بیٹے بیٹیاں بھی پچاسویں درجے پہ پہنچ جائیں گے فرض کرو تو ماں باپ کی نیکی کی بدولت بچوں کو اونچے درجے ملیں گے اور اس کے برعکس بھی ہوگا کہ بیٹے صاحب پہنچ گئے جنت میں کہا بھائی ابا کہاں ہے تلاش کرو بھائی اما نظر نہیں آ رہی نانی نظر نہیں آ رہی دادی صاحبہ کہاں ہے دادا کہاں ہے اور تلاش کریں گے پتہ چلا وہ تو نیچے پڑے بیٹے اوپر چلے گئے اور ابا اما اور دیگر آبا و اجداد وہ نیچے ہیں تو وہ درخواست کرے گا کہ جی ہمارے ابا تو نیچے رہ گئے ہم اوپر آ گئے کیسے کریں تو ایک شکل تو یہ ہو سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو کہتے تم بھی وہیں چلے جاؤ تو یہ اللہ کی شان عدل کے خلاف ہے کہ درجہ تو اس کا پچاس ہے چالیس پہ کیوں چلا جائے لیکن اللہ تعالیٰ فضل کا معاملہ فرمائیں گے کہ اس کے کہنے پر اس کے باپ دادوں کو بھی اس کے ساتھ کر دیں گے تاکہ سب موج مستی مزے میں رہو تو پتا چلا کہ باپ کے اور ماں کے نیک امال کا فائدہ نسلوں تک پہنچتا ہے نسلوں تک اور نسلوں کی نیکیوں کا فائدہ آبا و اجداد کو پہنچتا ہے تو ہم اپنی نسلوں کے اندر دین و ایمان کو قائم کرنے کی فکر کریں ہو سکتا ہے یہ نسلیں ہمارے لیے جنت میں اعلی درجے کا سبب بن جائیں اسی لیے کہا جاتا ہے حافظ بنائیے عالم بنائیے دیندار بنائیے اگر ہمارے عمل میں کمی ہے لیکن بچے کے اندر دینداری ہے اور وہ جنت میں پہنچ جائے گا انشاءاللہ اس کی بدولت اللہ تعالی ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرمائے شرط ہے ایمان کی برابری کم سے کم ایمان کی برابری ہونی چاہیے اعمال کی کمی پیشی کو اللہ تعالیٰ بیلنس فرما دیں گے لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو چاہے باپ ہو چاہے بیٹا ہو پھر کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا ایمان کے بغیر فائدے کا کوئی سوال نہیں اسی لیے سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے قریبی اعزاء اور رشتہ داروں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ دیکھو اپنی آخرت بنانے کی خود فکر کرو اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو یہ مت سمجھنا کہ ہم نبی کے رشتے دار ہیں ہمیں جنت مل جائے گی کچھ نہیں ملنے والی حضرت نو علیہ السلام کا بیٹا تھا کافر تھا اتنے بڑے جلیل القدر پیغمبر کا بیٹا ہے لیکن جہنم میں کیونکہ ایمان نہیں حضرت نو علیہ السلام کی بیوی ہے حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی ہے کافرہ ہے وہ جنت میں نہیں جائے گی کیونکہ ایمان نہیں تو ایمان اگر ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا فائدہ ماں باپ کو بھی پہنچائیں گے اور اس کا فائدہ نسلوں کو بھی پہنچے گا ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے اللہ تعالی نے ہمارے لیے اس فضل کا یہاں پر اعلان فرما دیا ہے جہاں جنتیوں کا ذکر ہے وہاں یہ بھی ذکر ہے فرمایا ان المتقین فی جنات ونعیم جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ باغات میں ہیں اور نعمتوں میں ہیں فاکین بما آتاہم ربهم میوے کھاتے ہوئے ہوں گے جو ان کا رب انہیں عطا کرے گا اور بچایا ان کے رب نے دوزخ کے عذاب سے تو لو اشو ہنی اب بیم تم کھاؤ پیو رشتہ پچتا بدلے میں ان کاموں کے جو تم کر کے آئے ہو سرور سور تکیا لگائے بیٹھے ہیں تختوں پر برابر بچھے ہوئے قطار باندھ کر نے ان کو ان کا نکاح کرا دیا ہے بڑی آنکھوں والی پوروں سے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بیمان الحقنا بیم ذریتهم اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کے راہ پر چلی ان کی اولاد ایمان کے ایمان کے ساتھ تو ہم نے پہنچا دیا ان تک ان کی اولاد کو یعنی جنت میں سب کو ایک جگہ کر دیا اولاد کو ماں باپ کے ساتھ ماں باپ کو اولاد کے ساتھ امت نئی اور ہم نے ان سے کوئی بھی عمل نہیں گھٹایا یعنی کوئی کمی تو نہیں کی بلکہ اضافہ کیا کمی کچھ نہیں کی بما کسب رہی ہر آدمی اپنی کمائی کا مرہون ہے اچھا کیا ہے تو اچھا برا کیا ہے تو برا دکی ولحم مما يشتهون اور ہم نے مزید انہیں عطا کیے میوے جات اور گوشت جس کو وہ چاہتے ہیں یہ طرح طرح کے گوشت ہوں گے جس کا وہ جی چاہے پرندوں کا گوشت ہے دیگر جانوروں کا گوشت ہے بھنا بھنایا گوشت ہے جیسا جی چاہے ویسا آپ کو میسر آئے گا يتنازعون فيها فيها كأسا لا ولا وہاں آپس میں جھپٹیں گے پیالے کو جس کے اندر نہ کوئی بکواس ہے اور نہ کوئی گناہ میں ڈالنا ہے بس آپس میں ہنسی مذاق کریں گے جنت کی شراب پیتے ہوئے آپس میں کھیل کود کریں گے لیکن وہ شراب ایسی ہے کہ نہ تو اس سے دماغ میں خلل پڑتا ہے نہ کوئی آدمی بکواس کرتا ہے وَيَقُوفُ غِلْمَانِ پھرتے ہیں ان کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے گویا کہ وہ موتی ہوں غلاف کے اندر ان کی خدمت کے لیے باقاعدہ اللہ تعالیٰ چھوٹے بچوں کو مقرر کریں گے گول مول گول مٹول ادھر سے ادھر بھاگے پھریں گے جو بھی کام کریں گے وہ بجا لائیں گے دیکھنے میں انہیں اچھے لگیں گے اور ان میں سے بعض دوسرے بعض سے آپس میں گفتگو کریں گے کہ بھائی کیسا ہوا تمہیں کیسا مکان ملا تمہارا کیسا باغ ہے کہ بھائی کیسے تمہیں یہ مقام مل گیا آپس میں گفتگو کریں گے پرانی باتیں یاد کریں گے نئی باتیں پیش کریں گے إنا كنا قبل تو وہ کہیں گے ہم جب دنیا میں تھے اللہ کے عذاب سے بہت ڈرا کرتے تھے بہت ڈر لگتا تھا گناہ نہیں کرتے تھے بار بار توبہ کیا کرتے تھے ہمارا دل اللہ کے عذاب کے ڈر سے بھرا ہوا تھا تو نتیجہ کیا نکلا فمن اللہ علیہ سو اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا اور ہمیں گرم عذاب سے بچا لیا بولو ہم تو اسی کو پکارا کرتے تھے پہلے ہی سے یعنی اللہ سے امید لگاتے تھے اسی کو پکارتے تھے اسی کی عبادت کرتے تھے آج اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے الرحيم بے شک وہ بہت ہی نیک سلوک کرنے والا بہت ہی مہربان یہ جنتیوں کی منظر کشی کی ہے ایسے ایسے ان میں گفتگو ہوگی ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی تو جو چاہے اس میں اپنا نام لکھائے شرط پوری کرے ایمان اور اعمال صالحہ لے کر دنیا سے جائے تو بدلہ پائے گا اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ہر طرح کی غلطیوں سے معاشیت سے منقرات فواہش سے ہم سب کی حفاظت فرمائے دین پر استقامت عطا فرمائے دین پر زندگی دین ہی پر موت عطا کرے الحمد للہ